کا جذبہ بخل کا جذبہ یہ جذبات سارے کے سارے انسان کے دل میں ہوتے ہیں انسان کی عقل یہ خیالات کا مرکز ہے ہر طرح کے خیالات عقل میں آتے ہیں اچھے خیالات بھی اور برے خیالات بھی ذہن کے اندر اچھی یادیں بھی ہوں گی بری باتیں بھی ہوں گی نیک خیالات بھی آئیں گے اور شیطانی وساوت بھی ذہن میں آئیں گے جس طرح ایک سڑک کے اوپر ٹریفک چل رہی ہوتی ہے کبھی بس گزرتی ہے کبھی کار گزرتی ہے کبھی گدا گاڑی گزرتی ہے اسی طرح انسان کا ذہن چوراہے کی مانند ہے جس سے ٹریفک ہر وقت خیالات کی گزر رہی ہوتی ہے چوراہے پر جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے اس کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ ٹریفک کو چلتا رکھے کسی کو رکنے نہ دے اس لیے کہ اگر ٹریفک رک گئی جام ہو گئی تو نظام میں خلل واقع ہوگا اسی طرح اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دماغ کے چراہے پر خیالات کی ٹریفک چلتی رہے رکے نہیں اگر کوئی برا خیال آیا اور گزر گیا تو یہ پکڑ کا باعث نہیں ہے خیال کا آنا برا نہیں خیال کا لانا اور دل میں جمانا یہ برا ہے تو جب انسان خود بری سوچ سوچتا ہے تخیل باندھتا ہے تصور باندھ کے بیٹھتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے پھر اس پر بندے کی پکڑ ہوتی اگر ذہن میں کوئی خیال لانا ہے اور جمانا ہے تو وہ نیک ہونا چاہیے پھر اس پر اجر ملے گا خیال آئے گزر جائے یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ خود بخود کچھ وقفے کے بعد خیالات انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اگر یہ خیال کے آنے جانے کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہماری زندگی دشوار ہوتی ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا کہ میں بازار سے کوئی چیز گھر کے لیے لاتا ہوں راستے میں اسے اپنا دوست مل گیا جو اسکول میں کلاس فیلو تھا اب یہ مل کر بڑا خوش ہوا کہ بیس سال بعد ملاقات ہوئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں گپے لگا رہے ہیں مگر اس کے ذہن میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ بھئی میں نے گھر کچن کے لیے فلاں چیز پہنچانی ہے اب یہ جو خیال بار بار آ رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے ورنہ اگر یہ بھول جاتا اور شام تک اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارتا اور شام کو گھر جاتا تو کتنی مشکل پیش آتی تو انسان ظاہر میں کہیں کھڑا ہو بات کر رہا ہو مگر اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ وقت کا اندازہ لگا رہا ہوتا ہے تو یہ خیالات کا بار بار آنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندے کی زندگی کے لیے ضرورت ہے تو تخیلات خیالات آتے رہتے ہیں اگر اچھے ہوں تو اس پر اجر ملتا ہے اگر برے ہوں تو ان کو ذہن سے نکال دینا چاہیے آئیں اور جائیں برے خیالات کی ٹریفک آئے اور جائے خود خیال ذہن میں برا نہ لائیں اب خود آ جاتے ہیں اس کو ذہن سے نکال دیں آتا رہے آپ نکالتے رہے آتا رہے آپ نکالتے رہے نیک باتوں کی طرف ذہن کو مرکوز کرتے رہے اگر ایسا ہو گیا تو یہ آپ کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا ایک مرتبہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی ہمیں تو ڈر ہے کہ ہمارے ذہن میں بڑے بڑے وسے آ جاتے ہیں کبھی کبھی ہم تو بڑا پریشان ہیں کہ ذہن میں ایسے وسے آتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زبان سے بتانا پسند نہیں کرتے مر جانا پسند کرتے ہیں تو نبی السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایسے سے آتے ہیں تو اس پر تمہیں کوفت ہوتی ہے یا خوشی ان کے اللہ کے نبی بڑی کوفت ہوتی ہے اس کے اوپر فرمایا یہی تو علامت المان ایمان کی علامت ہے تو برا خیال آئے ذہن میں مت جمائیں اور اس پہ خوش بھی نہ ہو اس کو نکالیں اچھا خیال آئے اچھے خیال کو ذہن کے اندر دینا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا لیکن اصول یہ ہے کہ جیسے دل میں جذبات ہوتے ہیں ویسے ہی دماغ میں خیالات ہوتے ہیں اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو نئے خیالات آئیں گے اور اگر دل میں کسی مخلوق کی محبت بھری ہے تو ذہن میں اس کے خیالات چھائے ہوئے ہوں گے بنیاد دل بنی جیسے جذبات دل میں ایسے ہی خیالات دماغ میں تو بنیاد انسان کے جذبات ہیں ایک آدمی بہادر ہے اس کے ذہن کے خیالات بھی ویسے ہوں گے ایک بز دل ہے اس کے ذہن کے خیالات بھی ویسے ایک سخی ہے تو ذہن کے خیالات بھی ویسے ہوں گے ایک کنجوس مکھی چوس ہے اس کے خیالات بھی ویسے ہوں گے تو جیسے جذبات دل میں ویسے ہی خیالات دماغ میں دل اور دماغ کا آپس میں بہت قریب کا تعلق ہے دل اجمالی علم کا مقام ہے اور دماغ تفصیلی علم کا مقام ہے دماغ تفصیلی علم کا مقام ہے جیسے کمپیوٹر کے اندر میتھ پروسیسر ہوتا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا دماغ یہ خیالات کا پروسیسر ہے تھاٹ پروسیسر ہے جو اس نے خیال آپ بھیجنے یہ اسی کو پروسیس کرنا شروع کر دیں اب کون سا خیال آ رہا ہے اس کا تعلق آپ کے دل سے دل کنٹرول کرتا ہے دماغ کو بھی اور دماغ پھر آگے پورے جسم پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے دیکھیں ایک آدمی کہتے ہیں کہ یہ جی، آپ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں وہ کہے گا میرا دل نہیں کرتا حالانکہ دیکھنا تو کام تھا آنکھوں کا تو اس کو یوں کہنا چاہیے تھا میری آنکھیں نہیں چاہتی لیکن اس نے کیا کہا میرا دل نہیں چاہتا تو معلوم ہوا دل نہیں چاہتا آنکھ نہیں دیکھتی اجی آپ ہماری بات ہی نہیں سنتے میرا دل نہیں کرتا تو سننا تو کام ہے کانوں کا مگر دل نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ آنکھ اور کان اور یہ آزاد دل کے ماتحت ہوا کرتا جو جذبات دل میں ہوں گے وہ دوسرے آزاد کے اوپر ہوں گے انسان کا نفس خواہشات کا مقام ہے اچھی بھی ہوتی ہیں خواہشیں اور بری بھی ہوتی ہیں اچھی خواہش تو یہ میں حافظ بن جاؤں عالم بن جاؤں متقی بن جاؤں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاؤں نیک بن جاؤں اور بری خواہشیں یہ ہیں کہ مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے جو اب قسم دنیا کی چیزیں ہوں شہرت ملے مجھے لوگ پہچانے مجھے دھوم مچے میری نام بلند میرا یہ سب بری خواہشیں تو اچھی خواہشیں بھی اور بری خواہشیں بھی جب انسان کے دل کے جذبات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے نفس کی خواہشات بھی اچھی ہو جاتی ہیں اور جب دل کے جذبات برے ہوتے ہیں پھر نفس کی خواہشات بھی بری اس لیے انبیاء کرام نے تشریف لا کر انسانوں کے دل کو محنت کا میدان بنایا ہے انبیاء کرام نے کس پر محنت کی انسان کے دل پر محنت کی دلوں کو بدلا اور جب دل بدلے تو نفس کی چاہتیں بھی بدل گئیں اور دماغ کے خیالات بھی بدل گئیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہی ہوا کہ دل بدل گئے تو پھر ان کی چاہتیں بھی بدل گئی ان کی سوچیں ہی کچھ اور ہوتی تھی مشائق صوفیاء بھی انسان کے دل کو محنت کا مرکز اور محنت کا میدان بناتے ہیں اسی پر محنت کرتے ہیں کہ دل بدلے دل کے بدلنے سے انسان بدلتا ہے اور دل کا بدلنا یہ کوئی آسان کام نہیں اس پر محنت لگتی ہے دل کا بگڑنا آسان کام ہے اور دل کا سنورنا مشکل کام ہے اس دل کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں یہ دو طرح سے آتے ہیں ایک ماں باپ کی طرف سے اور ایک ماحول کی طرف سے دل کے اندر اثرات دو طرح سے آتے ہیں ایک ماں باپ کی طرف سے اور ایک ماحول کی طرف سے مثلا ماں باپ اگر نیک ہوں گے نا تو اولاد کے اندر ضرور بھی ضرور نیکی کا جذبہ ہوگا یقیناً اثرات ہوں گے ماں باپ کے اندر اس کے جین میں وہ اثرات ہوتے ہیں ماں باپ متقی ہوں گے تو اولاد کے اندر اس کے دلوں کے اندر یقیناً خیر ہوگا اس لیے کہتے ہیں الولد سر ابھی کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے اثرات ہوتے ہیں عام لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ نہیں کام اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے کام اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں یہ بتایا گیا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اس وقت سے بچے کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں اسی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم دی کہ جب میاں بیوی ملے تو ملتے وقت وہ اگر دعا پڑھ لیں تو ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرما لیتے یہ نگاہ نبوی تھی جس نے اتنی دور دیکھا عام آدمی کی نظر اتنا دور نہیں دیکھ سکتی وہ تو یہی دیکھتی ہے کہ گود میں بچہ ہے تو یہ پہلا مدرسہ ہے یہ ظاہر کی نظر ہے یہ مادی نظر ہے کہ ماں کی گود میں بچہ ہے تو اب بچے کا یہ پہلا مدرسہ نہیں یہ مادے سے پار دیکھنے والی آنکھ ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جب اس کی بنیاد پڑ رہی ہے این اس وقت ماں باپ کی جو نیتیں ہیں ماں باپ کے جو خیالات ہیں تصورات ہیں اس وقت ہی ان کی کیفیت کے اوپر اس بچے کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے لہذا جب کوئی عورت امید سے ہوتی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ خاوند اس عورت کو مغموم نہ کرے دکھ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے عورت پریشان ہوگی اس کے اثرات بچے کے اوپر جو ہے ہوں اب دیکھیے ماں بن رہی ہے بیٹا بھی بطن میں ہے لیکن بچے پر اثرات آ رہے ہیں تو بات شروع کہاں سے ہوئی جب ملے اور بیٹا بھی وطن میں ہے بچہ ابھی پیٹ میں ہے مگر اس پر اثرات ماں جیسے وقت گزارتی ہے بچے پر اثرات اور نیک مائیں کیا کرتی ہیں سبحان اللہ کہ بی بی مریم کی والدہ امید سے ہیں اور دعا مانگ رہی ہیں رب انی نظر تو لکا معافی پتنی منی اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقت کیا اللہ اس کو مجھ سے قبول کر لے اب بتائیے کہ ابھی وطن میں ہے اور ماں دعائیں مانگ رہی ہے اب ان دعاؤں کے بچے پہ اثرات تو جو عورت حاملہ ہو اگر اس دوران وہ نماز روزہ ان کی پابندی کرے جو کر سکتی ہے اور اللہ تعالی کی طرف توجہ رکھے تو اس کے اثرات ہوں گے اگر ماں کے دماغ کے اندر نئے خیالات ہوں گے تو بچے پر بھی اثرات ویسے ہوں گے اور ماں کے خیال دماغ ہی اگر برے خیالات کا مرکز ہوگا تو بچہ بھی پھر ویسا ہی ہوگا یہ اثرات آدمی پر اس وقت سے آنے شروع ہو جاتے ہیں بچے کے اوپر اثرات آتے ہیں چنانچہ کتنے واقعات ہیں ایک بزرگ تھے ان کے بیٹے نے محفل میں بدتمیزی کی جو لوگوں کو بڑی بری لگی تو لوگوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا بھائی یہ اس کا قصور نہیں یہ میرا قصور نہیں کب وہ کیسے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ فاقہ چل رہا تھا گھر میں کہیں سے کھانا آیا اور بھوک کی وجہ سے میں تحقیق نہ کر سکا کہ کہاں سے آیا کیونکہ بھوک تھی اشتہا کی طبیعت میں رغبت کی کھانے کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ میں پوچھوں کہ کھانا آیا کہاں سے تو میں نے کھانا کھا لیا جب تحقیق کی تو وہ کھانا بادشاہ کی ایک تقریب تھی اس میں تقسیم کیا گیا تھا کسی کو ملا اور اس نے ہمارے گھر پہنچا دیا تو میں نے اس ظلم کے پیسے کا وہ کھانا کھایا تھا پھر اس رات میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی اور بچے کی اللہ نے بنیاد ڈالی یہ اس کھانے کا اثر ہے جو بچے کے اندر ادب کی کمی واقع ہو گئی ہے کتنے اثرات بچے کے اوپر ہوتے ہیں چنانچہ اتنی بیوی تھے دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا ہم اس اولاد کے بڑے ہونے تک کوئی گناہ نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں کریں گے بات لیکن جب بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کے اندر انہوں نے اثرات دیکھے کہ جو تکوا جو نیکی چاہتے تھے وہ مل نہیں رہی تو خامد نے بیوی سے پوچھا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے ارادے سے کوئی برائی کی ہو کوئی تجھ سے غلطی ہوئی ہو وہ کہنے لگی کہ اور تو کوئی نہیں البتہ جس دن بچے کی پیدائش ہونی تھی اس دن اندھیرا تھا اور گھر میں کچھ نہیں تھا تو ہم نے ہمسائے کا جو چراغ دیوار پر جل رہا تھا اس کو بغیر اجازت کے اٹھا کر استعمال کیا تھا یہ اس گنا کا وبال بچے کے اوپر آ گیا تو جو کہتے ہیں نا جی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ نہیں اس سے پیچھے جاؤ بنیاد وہاں پڑ رہی ہے وہاں سے پتہ چلے گا کہ ہونے والا بچہ کیسا ہے اس لیے ہمارے جتنے اولیاء گزرے ان کے حالات زندگی پڑے ان کے ماں باپ نے دعائیں مانگی اور دعائیں مانگنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا کی چنانچہ حضرت نعمان رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ جی یہ میرا بیٹا ہے اس کا نام ثابت ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کرے اولاد عطا کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا اور انہوں نے اپنے باپ کی یاد میں اس کا نام بھی نعمان رکھا یہ نعمان جب بڑا ہوا نعمان بن ثابت بن نعمان امام اعظم ابو حنیفہ بنا دعا دی علی المرتضی رضی اللہ تعالی اور ماں باپ نے نیکی تکوا کی زندگی گزاری یوں بنیادیں پڑتی ہیں آج شکوے کرتے ہیں جی کہ تین سال کا بچہ ماں کی نہیں مانتا اور تیرہ سال کا بچہ باپ کی نہیں مانتا بالکل ایسی ہی بات ہے بچے کی زندگی کے تین حصے ہوتے ہیں سنو اور دل کے کانوں سے سنو بچے کی زندگی کے تین حصے ہوتے ہیں نو سال تک بچہ باپ کا غلام ہوتا ہے نو سال تک بچہ باپ کا غلام ہوتا ہے اور نو سے لے کے چودہ سال تک بچہ باپ کا مشیر ہوتا ہے مشورے دیتا ہے ابو ایسے کر لے ابو یوں کر لیا جائے تو کیا ہے نو سال تک کا بچہ باپ کا غلام ہوتا ہے جو باپ نے کہہ دیا اس نے ماننا نو سے لے کے چودہ تک کا بچہ باپ کا مشیر ہوتا ہے اور چودہ سے اوپر یا باپ کا دوست ہوتا ہے یا باپ کا دشمن ہوتا ہے چودہ سے اوپر یا باپ کا دوست ہوتا ہے یا باپ کا دشمن ہوتا ہے اگر تو نیکی پر لگ گیا تو باپ کا دوست ساری زندگی کا ساتھی اور اگر اس کے اندر کا انسان نہیں بنا تو پندرہ کے بعد وہ باپ کو بے وقوف سمجھے گا باپ سے یوں نفرت کرے گا جیسے کہ کوئی اپنے پاپ سے نفرت کیا کرتا ہے اسی گھر میں رہے گا مگر اپنے باپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھے گا کہ یہ کیوں روک ٹوک کرتا ہے نہیں میں نمازیں پڑھتا کیوں مجھے مجبور کیا جاتا ہے کیوں مجھے مدرسے ڈالتے ہیں کیوں مجھے مولوی بناتے ہیں کیوں مجھے یہ کرتے ہیں اب وہ اندر سے دشمن ہے ہاں کبھی اظہار کر دے گا ہمت ہوئی اور اگر ہمت نہیں تو چھپا رہے گا جب باپ سے ذرا جدا ہوگا اس کے اندر کا فس کھل کے سامنے آ جائے تو زندگی کی ترتیب یہی کہ نو سال تک کا بچہ باپ کا غلام نو سے چودہ تک باپ کا مشیر اور چودہ کے بعد یا پھر دوست ہوگا یا پھر اور آج عورتوں کی کیا حالت ہے کہ چھوٹے بچے کو کچھ سمجھائے نا کہتی ہیں بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا ان بیچاریوں کو تربیت کا پتہ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں یہ مائیں تو بن گئی مگر تربیت خود بھی نہ پائی اور آگے تربیت دینے کی سمجھ ہی نہ آئی کہ بچے کو جب سمجھایا جائے بتایا جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے جی بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا یعنی دیوار ٹیڑھی اٹھ رہی ہے اٹھنے دو اونچی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی کتنی بے وقوفی ہے جو دیوار شروع سے ہی ہے اتنا اونچا جائے گی اتنا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا بچے کی پرسنالٹی کا پہلے دن پتہ چل جاتا ہے پہلے دن آپ بچے کی حرکات سکرات دیکھیں تو پہلے دن کی حرکات سکنات بتا دیتی ہیں کہ بچے کا حدود حدودہ کیا ہے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو ماں اس کے سامنے بھی اپنا لباس تبدیل نہ کرے کہ اگر یہ بہت چھوٹا ہے پھر بھی اس کی نگاہ پڑ رہی ہے لاشعوری طور پر اس کے اوپر اثرات آ رہے ہیں وہ بول نہیں رہا وہ سن نہیں رہا اور آج کل تو ایسی بے حیائی آ گئی کہ بچے اچھے بھلے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ حرکات سکنات عجیب کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی بچہ چھوٹا ہے جی یہ چھوٹے نہیں ہیں ان کا دل اثرات قبول کرتا ہے تو چھوٹا بچہ اس وقت سے اس کی شخصیت کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کہاں کیسے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے سے بھی علم حاصل کرتا ہے سننے سے بھی علم حاصل کرتا ہے بولنے یعنی زبان میں اور منہ میں کوئی چیز ڈال کے بھی علم حاصل کرتا ہے یہ بچہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچہ سب سے پہلے کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا ہاتھ لگا کے وہ دیکھے گا نرم ہے یا سخت ہے پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چبا کے دیکھے کہ ذائقہ کیسا ہے میٹھا ہے نمکین ہے یا کیا ہے ہر چیز کو جو بچے کے ہاتھ میں آئے پہلے ہاتھ لگائے گا پھر اس کے بعد منہ میں ڈالے گا اور جب منہ میں ڈال کے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی کہ پتہ نہیں چلا صحیح کیا ہے تو بچہ اس کو زمین سے پھینکے گا کہ پھینک کے اس کی آواز سنے کیسی آتی ہے اب ہم لڑتے ہیں اس کو کہ تم نے چیز توڑ دی اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے ٹوٹ جانا ہے وہ تو ہر چیز کو اس لیے زمین پہ پھینکتا ہے کہ اس کی آواز سنے کیا آتی ہے یہ لرننگ کر رہے بچے کا ہر بچے کی فکر اور بچے کے اندر اس عمر میں حیوانیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے عام لوگ سمجھتے ہیں معصوم سا بچہ ہے جی چھوٹا بچہ معصوم سا بچہ ہاں اس لیے آپ سے تو معصوم کہیں کہ اس نے گناہ نہیں کیے مگر بحثیت شخصیت اور انسان دیکھیں تو اس کی حیوانیت اپنے عروج پر ہے چنانچہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا اس کا فیڈر کوئی دوسرا لے چاہے اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو اس نے دوسرے کے منہ سے اس کو چھین لیا چاہے جو مرضی ہو جائے اس کے اندر حیوانیت ہوتی ہے اس وقت وہ بنا نہیں ہوتا انسان انسان تو بڑے ہو کے بنتا ہے ہم جو کہہ دیتے ہیں بچہ معصوم ہے تو وہ اس لیے کہ وہ اس نے گناہ نہیں کیے شعور ابھی بیدار نہیں ہوا وگرنہ اس کے اندر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شدید جذبہ موجود ہوتا ہے چنانچہ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ماں باپ کو منانا کیسے اگر شریفوں کی طرح مانتے ہیں تو اچھی بات نہیں مانتے تو رو کے منائے گا رو کے نہیں مانتے تو پھر ضد کر کے منائے گا ادم مچائے گا اور جب اس کو پتہ ہے کہ ادم مچانے سے بھی نہیں مانتے تو لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے منائے گا یہ نہیں ہے کہ بچے بھائی ایسے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں نہیں ان کو بڑی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات منوانی ہے اور اس وقت لوگ آئے ہوئے ہیں اب اگر تم کوئی بات کرو تو امی بڑا جلدی مانے گی ابو بڑا جلدی مانیں گے اس بچے کو اپنی خواہش کو پورا کروانے کا پورا پتا ہوتا ہے اس کے اندر پکی حیوانیت ہوتی ہے اس وقت ہاں یہ ان یہی جب بڑا بنے گا اب اس کی حیوانیت انسانیت میں بدلتی چلی جائے گی اب اس کے اندر ایثار آ جائے گا اب یہ اپنی خواہش کو دبا کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے گا تو بچپن میں تو یہ نہیں ہوتا اس لیے اگر اس کی ماں کسی دوسرے بچے کو گود میں لے تو بچہ کیا کرتا ہے برداشت کرتا ہے ذرا برداشت نہیں کرتا اپنا بچہ گود میں ہے اور کھیل رہا ہے اور بہن آئی اس کا بچہ تھا تو اس نے شوق سے پیار سے گود میں لے لیا کہ میری بہن کا بیٹا ہے تو جہاں بچے نے دیکھا میری امی نے کسی کو اٹھایا ہے بھاگ کے آئے گا اور جب تک اس کی گود سے پہلے بچے کو نہیں نکالے گا اس کو اٹھنا نہیں آئے اس لیے اس عمر سے بچے کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے یاد رکھنا کسی اپنے دل پہ لکھ لینا کہ بچے کی مثال مولٹن میٹل کی طرح سے ہوتی ہے سیال مادے کی طرح سے ہوتی ہے سیاد فولاد کی طرح ہوتی ہے اب اس مولٹن میٹل کو جس سانچے میں آپ ڈھالیں گے یہ اسی پہ ڈھل جائے سانچا آپ نے ڈھونڈنا ہے نیکی کا یا برائی کا ڈھلنا بچے نے لیکن جب ایک دفعہ ڈھال دیا اب بیٹھ کے روتے پھر رہے کہ میں نے غلط سانچے میں ڈال دیا بچے کو کیوں کوستے ہیں اپنے اوپر آپ جو ہے اپنے آپ کو کوسیں کہ آپ نے دھیان نہ دیا تو بچے کی شخصیت کی تعمیر بہت بچپن سے شروع ہو جاتی ہے اس لیے جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں نماز پڑھتی ہیں نیکی کرتی ہیں سچ بولتی ہیں کسی کا دل نہیں دکھاتی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں نیک کام کرتی ہیں اس تمام کے اثرات ان کے بچوں پر منتقل ہیں اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو اب ماں اس کو دودھ جو پلا رہی ہے اس دودھ کے اثرات ہیں پہلے ماں کے جسم میں وہ خوراک لے رہا تھا اس کے اثرات سے اب ماں کے جسم سے دودھ لے رہا ہے اب اس کے اثرات ہیں آج کل تو ویسے ہی ڈبوں کا دودھ آ گیا اور کیا پتا کس کا دودھ ہے تو جانوروں کا دودھ پی کے جانوروں والی یادیں آ جاتی ہیں عورت کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے اگرچہ تھوڑا ہو ہاں میک اپ کرنے کے لیے اور پلانا پڑے بھوک دور کرنے کے لیے اور بات ہے مگر کچھ عورتیں اس سے بھاگتی ہیں اس کی برکتیں اس بچے کے اندر کیسے آئیں گی ہمارے اسلاف میں جب بچوں کی پرورش کا وقت ہوتا تھا تو عورتیں مائیں اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلایا کرتی تھیں بچہ دودھ پیتا تھا مائیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی تھی تو بچے کے جسم میں دودھ جاتا تھا اور بچے کے دل میں نور جایا کرتا تھا چنانچہ حضرت خواجہ مجید سے میری رحمت اللہ علیہ سات لاکھ آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہندوؤں نے جب گھر گئے بڑے خوش ماں نے پوچھا بیٹا بڑے خوش نظر آتے ہو امی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو میں بیٹا یہ تیرا کمال نہیں یہ میرا کمال ہے امی آپ نے صحیح کہا لیکن کیسے کہنے لگے بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں نے کبھی تجھے بدھ دودھ نہیں کھلایا یہ اس کی برکت ہے اللہ نے تیرے ہاتھ پر سات لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج کیا حال ہے کہ بچے کو سینے سے لگا کے فیڈ دے رہی ہوتی ہیں اور بیٹھی ہوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں گانے چل رہے ہیں سن رہی ہیں اور بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں جی مانتا نہیں حضرت کوئی تعویذ دے دیں اب تعویذوں سے کیا کام بنے گا جب آپ کی باری تھی آپ نے تو بگاڑنے میں کثر کوئی نہ چھوڑی اب سنوارنے کے لیے پیر خراب تعویذ دیں تو بچوں کی تربیت مستقل ایک کام ہے ماں باپ کو ابتدا سے ہی بچوں کو نیکی کے اوپر اٹھانا چاہیے ایک صاحب نے اپنے بچے کو داخل کیا قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد کاری صاحب کے پاس گئے کہ کیا بنا کاری صاحب نے کہا یہ جی، عجیب بات ہے کہ تین پارے تو اس نے بہت جلدی یاد کر لیے اتنا جلدی کبھی کسی نے یاد نہیں کیا اور میں بڑا حیران تھا لیکن تین پارے کے بعد اب اس کی رفتار ایسی ہے جیسے دوسرے بچوں کی وہ خوش بھی ہوا حیران بھی گھر آ کے بیوی کو بتایا کہ بچہ پڑھ تو اچھا رہا ہے تین پارے نے تو وہ بہت ہی فاسٹ چلایا اتنا کہ کاری صاحب بھی حیران کہ کبھی کوئی بچہ اتنا تیز نہیں چلا کوئی بچہ اتنا تیز نہیں چلا لیکن اب جو ہے نارمل چل رہا ہے تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہاں مجھے وہ رات سمجھ میں آ گیا پوچھا اس نے کیا کہنے لگی کہ مجھے تین پارے قرآن پاک یاد ہیں جب یہ چھوٹا تھا میں روزانہ گود میں لے کے تین پارے کی تلاوت کرتی تھی اللہ نے قرآن کا نور اس بچے کے سینے میں ڈال دیا ماں قرآن پڑھتی تھی گود میں لے کے اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے ان تین پاروں کا یاد کرنا آسان دیا اب کہاں ہے وہ مائیں یہ فجر کے بعد بچوں کو گود میں لے کے بیٹھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں حسرت ہی نہیں تمنا ہی نہیں آج کی لڑکیوں میں چاہتے ہی ختم ہو گئی تو پھر بچوں پہ کیا اثرات ہوں گے تو بچپن سے ہی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچے کے جسم میں جو خوراک جا رہی ہے وہ حلال کی ہو اور اگر دودھ جا رہے ہیں ماں کا تو وہ غفلت کے ساتھ نہ دیا جائے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ دیا جائے ہماری اسلاف میں جو عورتیں تھیں وہ تو بچے کو سلاتے ہوئے بھی اللہ اللہ کی لوری دیتی تھی تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم بچے کی تربیت وہاں سے جو ہے کر رہے ہوتے ہیں اور بچے پر اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے انسان کے دل پر اثرات دو طرح سے آتے ہیں ایک تو ماں باپ کی طرف سے اور ماں باپ والے اثرات شروع ہو جاتے ہیں اس دن سے جس دن بچے کی امید ہوتی ہے اس دن سے شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ جس کو فجور کا وقت گزار رہے ہیں تو بچے کے اندر اثرات ویسے اور اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے کے اندر نیکی کے اثرات آتے ہیں چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ جو امام ربانی حضرت مجد السانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں انہوں نے نو سال کی عمر میں اپنے والد سے نقشبندیہ سلسلہ کی خلافت حاصل کر لی تھی نو سال کی نو سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے دودھ پیتے تھے چھوٹے بچے دودھ پیتے تھے اور اس وقت میں ان کے ہاں ایک بزرگ آئے تو انہوں نے دعاؤں کے لیے اس بچے کو ان بزرگوں کی گود میں دیا تو ان بزرگوں نے فرتے محبت میں اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی انہوں نے چوسنا شروع کر دیا اور اس عمر میں انہوں نے کشتی نسبت کا نور حاصل کر لیا حتیٰ کہ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میاں کچھ تو ہماری اولاد کے لیے بھی رہنے لو اس عمر سے اثرات منتظر ہوتے ہیں چھوٹے بچے چنانچہ جب خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہونی تھی تو امام ربانی حضرت مجد السانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا دیں گے جو ساری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا ساری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا اس نسبت سے حضرت نے ان کا نام محمد معصوم رکھا اور یہ محمد معصوم نو سال کی عمر میں نسبت حاصل کر لی اور اللہ رب العزت نے ان کو علم اور کشف ایسا دیا تھا کہ حیران ہوتے دودھ پیتے تھے کہ ایک مرتبہ عید کا چاند دیکھنے میں اختلاف ہو گیا امام ربانی مجد رسان اللہ نے عید کی نماز پڑھی گھر آئے تو ایک مریض نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے جو آج عید پڑھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھی تو کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے ایک بچے کو بھیجا کے جاؤ اور گھر سے پوچھو کہ کیا محمد معصوم نے دن میں دودھ پیا کہ نہیں پیا گھر والوں نے بتایا جی دودھ پی لیا ہے فرمایا الحمدللہ پورا رمضان گزرا میرے اس بچے نے رمضان میں دن کے روزے کے وقت میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد فقط مت مانگو نیک اولاد مانگو اس اولاد کو کیا کرو گے جو ماں باپ کے نام کو ہی بدنام کر دے گی بٹا لگا دے گی ماں باپ کا جینا حرام کر دے گی اولاد مانگے تو کیا مانگے نیک مانگے نیک پہلے اولاد بعد میں نیک اولاد ہو تاکہ دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنے تو بچے کے تو انسان کے اوپر اثرات دو طرح سے ہوتے ہیں ایک ماں باپ کی طرف سے آتے ہیں ماں باپ میں نیکوکاری ہوتی ہے پرہیزگاری ہوتی ہے تو بچے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بعض نیک لوگوں کے گھرانوں میں بھی برے بچے پیدا ہو گئے good wombs have weapon born bad son تو یہ کوئی اصول نہیں ہے لل اکثر حکم الکل حکم لگایا جاتا ہے اکثر کے اوپر تو اکثر تو عمل یہی ہے کہ نیک ماں باپ کی اولاد کے اوپر بھی نیکی کے اثرات ہوتے ہیں ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی دکھا دیتے ہیں کہ بروں کے دن جو ہے وہ سے بھی اللہ تعالیٰ اور یا کو جنم دے دیتے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو عام دستور یہی کہ ماں باپ نیکی کریں گے اولاد کے اوپر نیکی کا سراہ اور جب بچہ پندرہ سال سے اوپر ہو جائے تو کچھ شکوے کرنے کا وقت گیا اب مت شکوے کریں تیری مانتا نہیں سنتا نہیں اب وقت گزر گیا تربیت کا وقت اس سے پہلے تھا تو پندرہ سال سے پہلے ماں باپ کے پاس تربیت کا وقت ہوتا ہے ہاں پندرہ سال کے بعد پھر پیر کا فنکشن آ جاتا ہے اب ماں باپ سے تو سنبھلے گا نہیں اب اسے کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دو جو اس کی تربیت کرے پیار اور محبت سے اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگ کے اس کو قبول کروائے اس کی قبولیت اللہ سے منوائے کیا مطلب ہوتا ہے تربیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اب آپ پیار محبت سے اس کو سمجھائیں بھی صحیح اور اپنے رب سے دعائیں مانگ کے اس کے نیک بختی کا فیصلہ منوائیں بھی صحیح یہ مطلب ہوتا ہے اس لیے ظاہر میں وہ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں اور راتوں کو ایک ایک بندے کے بارے میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیر صاحب کو ہمارے نام کا ہی پتہ نہیں ہوگا یہ کیسی بات ہوئی بھائی بیت جب کی جاتی ہے تو ذمہ داری لینے والے کو نہیں پتا ہوتا میرے سر پہ بوجھ کون سا آ رہا ہے وہ ذمہ داری قبول ہی تب کی جاتی ہے کہ جب دل میں یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ کرے اس لیے دن میں اگر کسی کو ڈانٹتے ہیں تو رات کو اس کے لیے اللہ کے حضور مانگ دیں ایک ایک بندے کے بارے میں اور یقین کریں بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں شہر اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ خود اس کے باپ نے اس کی نیکی کے لیے کبھی اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی اولاد کسی کی رو کوئی رہا اللہ تعالیٰ کی حضور مانگ کوئی رہا کبھی ملتظم سے لپٹ کے مانگ رہے ہیں کبھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ رہے ہیں کبھی عرفات کے میدان میں مانگ رہے ہیں پتہ ہی نہیں اس کو کہ میرے بارے میں بھی کسی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا نہیں یہ تعلق عجیب تعلق ہے تو اس لیے پندرہ سال سے پہلے یہ تربیت ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے ماں باپ جیسے بچے کو رکھیں گے اسی طرح بچے رہیں گے اب آج کیا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے میں تو جھوٹ بول لوں لیکن میرا بچہ سچ بولے باپ کہتے ہیں میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں بچہ ضرور پڑھے یہ کیسے ہوگا وہ children always copy their parents children always copy their parents بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل کیا کرتے ہیں ہمارے قریب میں ایک خاتون نے واقعہ سنایا کہ بچی پانی پی رہی تھی تو اس نے بڑا گھونٹ پی لیا نا تو ذرا چوکنگ ہونے لگ گئی جیسے ہوتی ہے تو جب وہ چوکنگ سی ہوئی تو اس کی ماں نے نا اس کی کمر پہ تھوڑا ایسے ایک دو تھپکیاں لی اور کہا بیٹی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ خیر بات گزر گئی مدتوں کے بعد ایک مرتبہ ماں پانی پی رہی تھی اور پانی پیتے ہوئے قدرت اس کی بھی چوکنگ ہونے لگی اور وہی بچی پاس کھڑی تھی تو بچی نے کمر پہ ہاتھ رکھا کہتی امی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو بچی نے ماں سے سنا اس نے تو وہی کرنا ہے نا ریپلے کرنا ہے اس نے اس لیے ہمارے اسلاف بچوں کو بچپن سے نیکی تعلیم دیتے تھے نیکی کی مثال کے طور پہ کوئی فقیر مانگنے آتا تو بچے کے ہاتھ میں روٹی دیتے تھے جو فقیر کو دے کے آؤ حالانکہ خود بھی دے سکتے تھے مگر تعلیم کے طور پر جب گھر میں کوئی چیز لاتے تو گھر کے بڑے بچے کے ہاتھ میں دیتے کہ بچہ اپنے بھائیوں میں تقسیم کرو بہنوں میں تقسیم کرو بچے کے ہاتھ سے تقسیم کرواتے اپنے بچوں میں سے جس کو دیکھتے کہ یہ ذرا کنجوس مکھی چوس ٹائپ بچہ ہے اس کے ہاتھ میں چیز دیتے کہ بیٹا یہ میں سب کے لیے لایا ہوں تم سب کو تقسیم کرو تاکہ یہ تقسیم کرے گا تو اس کے اندر دینے کی عادت پڑے گی مسجد میں لے کے جاتے اس کے ہاتھ سے مسجد کے چندے میں پیسے ڈلواتے تاکہ اس کو دینے کی عادت پڑے تو ہمارے اسلاف اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے اور آج آج تو فجر کی نماز میں جگانا ہو تو ماں کہتی ہے نہیں سوئے ہوئے ہیں اگر کہنا جی نماز کو نہیں کہتی تو کون سا اس عمر میں پڑھتا تھا آگے سے جواب ملتا ہے جی آپ کون سا اس عمر میں پڑھتے تھے اب یہی ماں جو اس وقت پیار کے بنا پر بچے کو جاگنے نہیں دے رہی یہی ماں کل بیٹھ کے روئے گی یہی کل شکوے کرے گی کہ میری سنتا نہیں میری مانتا نہیں وہ ماں باپ کو کیا سمجھے گا اتنا برا حال ہے کہ نہ پوچھیے اتنا برا حال ہے ایک ماں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے اگر موت مانگنے کی اجازت ہوتی تو آج میں موت مانگ لیتی رو رہی تھی پریشان تھی میں نے کہا کہ کیوں اتنی پریشان ہے کہنے لگی اس لیے کہ بیٹے کی شادی ہوئی اب وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے ہم نے گھر بنا کے دیا جہیز دیا سب کچھ دیا اس کو صرف میں نے ایک بات کہی کہ بیٹے ہفتے میں ایک دفعہ آ کے مجھے مل جایا کرو وہ نہیں آتا بیوی نہیں آنے دیتی تو کہنے لگے کہ مجبور ہو کہ مہینہ گزر گیا تھا میں نے فون کیا کہ بیٹا کبھی آ جاؤ میں تمہاری شکل دیکھوں تو اس نے آگے سے کہا کہ تم تو شکل دیکھو گی میں جو تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تم میری شکل دیکھو گی میں جو تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اب بتائیے یہ وہ بچہ ہے جس کو اس ماں نے جنم دیا کہ آج وہ ماں کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اور آج کے ماں باپ رشوتیں لے کے بچوں کو کھلاتے کھلاتے ہیں اور جی مولانا یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا یہ بھی تو ذمہ داری ہے لیکن یہ کہاں لکھتا ہے کہ ہم حرام کام کر کے ان کو کھلائیں جو رزق اللہ نے لکھا ہے اسی میں رہو دیکھو بچوں کی اللہ تعالیٰ رزق بھی زیادہ کر دیں گے اور اس میں برکت بھی ڈال دیں گے برے کام خود کیے بچوں کی خاطر ان کی تعلیم کی خاطر امریکہ میں ایک لڑکا تھا ہمارے ایک قریبی دوست کا تھا M B B S doctor تھے آنا جانا تھا قرآن پاک پڑھنے کے لیے انہوں نے بھیجا ہم نے استاد سے کہا اسے پڑھائیں دو سال میں اس بچے نے ایک سپارہ بھی ختم نہ کیا دو سال میں بتائے جی ہاں میک کلر میں بھی کھاتا ہوں تھینکس گاڈ اٹس فرائیڈے سات ہوٹلوں میں اور سب کافروں کے پکا حرام پکی حرام چیزیں وہاں اور ماں باپ بچوں کے شوق کی خاطر بچے کو ٹیسٹ پسند ہے بچہ کہتے ہیں امی فلاں جگہ کا برگر کھانا لے جاتے ہیں امی فلاں جگہ کھانی ہے لے جاتے ہیں سات مختلف ہوٹلوں کے کھانے کھلاتے تھے اب ہم نے اس کے باپ کی کلاس میں بلا لیا کہ بھائی بات سنو کیوں ایسا کرتے ہو جی بچے ضد کرتے ہیں پھر محبت تو ہر ماں باپ کو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بچے ہیں کوئی بات نہیں کھا لیں ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تو پڑھانا ہے ہمارے پاس تو آج کے توبہ کرو اور بچے کو سوائے گھر کے پکے ہوئے حلال کھانے کے کچھ نہیں کھلانا اور اگر کھانا نہیں چھوڑ سکتے تو مدرسہ چھوڑو جاؤ کہیں اور پڑھا لو ہم نہیں پڑھا سکتے خیر وہ ہماری بات کو سمجھ گیا شروع میں تو ذرا دقت ہوئی اس کو بعد میں سمجھ گیا نگر یہ جی، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ بچے کو کہیں نہیں لے جاؤں گا اس نے بچے کو گھر کا کھانا کھلانا شروع کر دیا اسی بچے نے ایک سال میں پورا قرآن پاک مکمل کر دیا تو کھانے پینے کے اثرات ہوتے ہیں حرام مال سے جسم کا جو گوشت بنے گا وہ نیکی کیسے کر سکتا ہے وہ پھر زنا کروائے گا وہ پھر گناہ کروائے گا وہ پھر دوسروں کا دل جلائے گا وہ معاشرے کے اندر گند پھیلائے گا اس لیے کہ وہ پیدا جو ہوا حرام مال تو بچے کی تربیت کے معاملے میں ہمیشہ شروع سے ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے نیکی کی ضرورت ہوتی ہے بچے جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں اب یہ کیسے ہوگا کہ باپ خود نمازیں پڑھے نہیں اور بچے کو کہے جی کہ نمازیں پڑھا کرو ماں خود خامن کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے اور بچوں کو پتہ ہے کہ امی جھوٹ بول رہی ہے ابو سے اور وہی ماں بعد میں بچے کو کہتی ہے کہ تم نے سچ کیوں نہیں بولا تو بچے کیا اس کی ماں اس کی بات کو تسلیم کریں گے بچوں کو نقادوں کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کو نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو نقادوں کی تنقید کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے کریٹیسائز کر رہے ہیں تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا وہ ٹھیک نہیں کیا وہ ٹھیک نہیں کیا بچوں کو نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نمونہ بن کے آپ دکھائیے اور پھر دیکھیے بچے آپ کی بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے آپ کی بات مانیں گے اور پیچھے چلیں گے جیسے سجائے ہوئے جانور ہوتے ہیں تو تربیت کے بارے میں یہ چیز بہت سمجھنے والی ہے کہ جو ماں باپ کریں گے وہی آگے اولاد کریں گے ماں باپ اپنے اندر نیکی پیدا کریں تاکہ اولاد کے اندر اثرات کی ویسے بچوں کو حلال کھانا دیں تاکہ اثرات بھی اچھے ہوں حرام کھلا کے بچوں کو نافرمان بنا بیٹھے تو کیا کیا ملا ہوں اور آج تو حالت ایسی ہے کہ وہ دو لڑکے کھڑے بات کر رہے تھے تھوڑے دن کی بات ہے تو ایک نے کہا یار سنے تمہارے ڈیڈی ہاسپٹل میں گئے ہوئے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہنے کہ ہاں وہ تو تین چار دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے مگر اس دفعہ ذرا زیادہ ہوتا ہے I hope he will make it یعنی میرا خیال ہے اس دفعہ تو کام ہو ہی جائے گا اب بتائیے یہ بیٹے کا باپ سے تعلق ہے کہ ہاں یار پہلے بھی چار مرتبہ ہنس رہے ہیں اور ہنس کے بات کر رہے ہیں نوجوان بچے کوئی باپ تصور کر سکتا ہے کہ میرے گود میں پلا بچہ یا میرے ہاتھوں میں پلا بچہ میرے بارے میں یہ تاثرات بیان کرے گا لیکن چونکہ عمر پندرہ سال ہو چکی تھی اب یا دوست تھا یا دشمن تھا تو جب اس کو اپنا موقع ملا تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میرا بچہ بڑا نیکوکار ہے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے جی اس کے بڑے اچھے ارادے ہیں جی وہ چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں بڑا اچھا بن جاؤں بڑا اپنا بڑی گاڑی میں ہمیں بھی ہوا کوئی بڑا اچھا بچہ تو خیر ہم نے کہا جی ایسے بچے کو تو ہمارے پاس ضرور بھیجے اس نے ایک دن بچے کو بھیجا ہم نے دیکھا تو غذا قطع انگریزوں والی بیٹھنا اٹھنا بول چال ہر چیز دوسری بڑے حیران ہوئے باپ نے تو کیا اس کی کے پل باندھ دیے تھے اور یہاں معاملائی اور آہستہ آہستہ اس سے تھوڑا ہم نے بات کی حتیٰ کہ وہ کھل گیا جب کھل گیا تو اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو کہنے لگا جی میں فلمی ایکٹر بننا چاہتا ہوں بیٹے کے دماغ میں خواہش ہے ایسے میں فلمی ایکٹر بنوں اور باپ سمجھتے ہیں جی میرا بیٹا ولی بننا چاہتا ہے کتنا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان یہ حال ماں اور بیٹی کا ہوتا ہے پھر ماں اپنی بیٹی کی حرکتیں چھپاتی پھرتی ہے ابتدا سے کیوں نہ اس بچے کی تربیت کی گئی کیوں نہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھا گیا کیوں نہ ان کی حفاظت کی گئی جب وقت ضائع کر دیا تو اب پھر اس کا کوئی نتیجہ برا تو نکل نہیں ہے اس لیے انسان بنتا بڑا مشکل ہے بگڑتا بڑا جلدی ہے اور اس کو بنانے کے لیے ماں باپ کی راتوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے دنوں کے اندر بچوں کو سمجھائیں اور رات کو بچوں کے لیے دعائیں مانگیں اللہ کو منوائیں ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ غصے میں بھی آ کے گالی دینے کی بجائے بچوں کو دعائیں دیا کرتی آج تو مائیں گالی نکالتی یعنی چھوٹا بچہ ہے اور کر رہا ہے کوئی شرارت یا کوئی بات یا تنگ کسی بات پہ تو بجائے اس کے کہ تحمل سے اس کو سمجھیں اور سمجھائیں غصے میں آ جاتی ہیں گالیاں دینی شروع کر دیتی ہیں تو مر جائے تو دلیل ہو جائے اپنا بیٹا مر جائے دلیل ہو جائے ماں اے ماں تجھے اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلاط اسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ماں کی زبان سے دعا نکلتی ہے یا خط دعا نکلتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کے حضور پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے اس لیے بنی اسرائیل کا ایک بڑا عبادت گزار بندہ تھا ماں نے اس کو پکارا اور اس نے جواب نہ دیا اور ماں اس کو بدعا دے کے چلی گئی باوجود سالوں کی عبادت کے باوجود اتنا تقوی پرہیزگاری کے بالآخر آخر اس کو دلیل ہونا پڑا آج تو یہ حال اور اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بچہ نیک بننا چاہتا ہے اور ماں کہتی ہے نہ بنے بچہ نیک بننا چاہتا ہے اور باپ کہتے ہیں نہ بنے کہتے ہیں جی نیک تو بنے بٹ ناٹ ٹو مولوی ناٹ ٹو مولوی بچے نیک بننا چاہتے ہیں اور ماں باپ رکاوٹ بنے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے یہی تو ذخیرہ بنیں گے یہی بچے کل آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائیں گے آپ کو تو دعائیں دینی چاہیے لیکن نہیں کہتے ہیں مولوی بن جائے گا اور بچوں کو روکتے ہیں ماں خط رکھ رہی ہے میں نے سنا ہے تم نے داڑھی رکھ لی ہے تم جلدی سے کٹوا کے اصلی شکل میں واپس آؤ ماں نے خط لکھا تم کٹوا کے اصلی شکل میں واپس آؤ اب بتاؤ کہ یہ سنت والی شکل کو اصلی شکل ہی نہیں سمجھ رہی جب اپنا من یوں بگڑا ہوگا اپنا اندر جو بگڑا ہوگا پھر اولاد سے کیا گلا اور یہی اولاد پھر ذرا بڑی ہوتی ہے نا مگر آج تو معیار مختلف ہے نا جو بچہ باپ کو پیسے لا کے دیتا ہے وہ بڑا سعادت مند ہے چاہے مولوی ہے یا نہیں ہے اور جو پیسے نہیں لاتا وہ بس وہ بیکار ہے ایک صاحب کہنے لگے جی میرا بیٹا بڑا نیک ہے دین میرا بیٹا بڑا اچھا ہے جی بڑا سعادت مند ہے ڈاکٹر ہے سنتے رہے بس جی تھوڑا سا ایسے آج کل دہریا سا بنا ہوا ہے باپ کہہ رہا ہے کہ بچہ بڑا سعادت مند ہے M B B S doctor ہے یعنی پیسے لاتا ہے اور کہتے ہیں بس آج کل تھوڑا سا دہریا بنا ہوا ہے اب یہ تھوڑا سا دہریا کیا ہوا بھائی یعنی بے دین ہے تو بے دین بیٹے پر اس کو غصہ نہیں آ رہا اور دوسرا اسی کا بیٹا جو تحجد گزار تھا اور نیک تھا اور کام بھی کرتا تھا مگر اس کی کمائی پوری نہیں تھی کہتے جی، یہ بس یہ چیز نہیں بنا تو ماں باپ کے انداز بھی یہ ہیں آج کل انسانیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ پیسے اور ٹھیکریوں کو نہ دیکھیں یہ دیکھو کہ اس انسان کے اندر انسانیت ہے اس آدمی کے اندر آدمیت ہے یا نہیں ہے یہ ہے اصل معیار اگر انسانیت ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرمائیں گے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے گیارہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے بچوں کی خوب اچھی تربیت کی مگر غربت کے حالات تھے وقت کے بعد کیا تھے مگر زندگی فقیرانہ تھی اپنا سب کچھ بیت المال میں دے کے دے دیا تھا کہ یہ سب اس کا ہے بیوی کو بھی کہہ دیا تھا کہ تجھے تیرے باپ نے جو کچھ لیا اور بھائیوں نے لیا وہ سب بیت المال کا ہے یا اس کو اپنے پاس رکھ یا مجھے اپنے پاس وہ فاطمہ نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ میں آپ کو تو زندگی میں نہیں جدا کر سکتی اس نے اپنا پورا مال بیت المال میں جمع کروایا حتیٰ کہ گھر کے اندر اتنی غربت کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیٹی کو آواز دی تو بیٹی کے آنے میں دیر ہوئی تو دوسری مرتبہ انہوں نے ذرا اونچی آواز سے کہا کہ کیوں نہیں آ رہی تو بیوی آئی کہنے لگی کہ جی اس کی جو ہے نا وہ چادر یعنی اس کی شلوار پھٹ گئی تھی کسی جگہ سے اور وہ دوسرے کمرے میں اس کو اتار کر بیٹھی سی رہی ہے اس کے پاس پہننے کو کوئی دوسرا لباس نہیں جب تک پہنے گی نہیں آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے وقت کا خلیفہ وقت کا فرما روا لیکن اس کی بیٹی پہنے ہوئے لباس کو پھٹنے پر اتار کر سیتی ہے اور پھر پہن کے واپس آتی ہے تنگی کی گھر کا مکان بن رہا ہے اور خود دیوار اٹھا رہے ہیں تو ان کی بیوی فاطمہ کی ایک سہیلی تھی اس نے سنا کہ فاطمہ کا حامد آج کل ہاکے ہوئے وقت کا تو بڑی خوش ہوئی کہ میں جاؤں گی اور کچھ بیت المال سے اپنے لیے یہ وہ فائدے لے کے آؤں گی وہ آ کر بیٹھ گئی کہنے لگی جی کہ تیرا خامد ہے مبارک ہو انہوں نے خیر یہ برتن دھو رہی تھی انہوں نے پوچھا کہ بھائی میری ملاقات ہو جائے گی انہوں نے کہا جی وہ ابھی تو کام میں مصروف ہیں فارغ ہو گئے تو ملاقات کروا دوں گی گپے مارنے لگ گئیں اب تھوڑی دیر بعد یہ سورت نے دیکھا کہ ایک مزدور پٹے پرانے سے کپڑے ہیں آتا ہے سر پہ تگاری رکھ کے اور آ کے کچھ بناتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے پھر آتا ہے بناتا ہے واپس جاتا ہے اب جب اس نے اسے دیکھا تو وہ مزدور آتے جاتے فاطمہ کو بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتا بڑی نرم نگاہوں سے دیکھتا اب یہ عورت جو ہے اس کو ذرا عجیب سی بات لگی کہ یہ نوکر یہ مزدور یہ دیوار بنانے آ رہا ہے جا رہا ہے اور یہ ملکہ کو جو ہے ایسی نرم نگاہوں سے دیکھ کے جاتا ہے تو یہ تو اچھا نہیں ہے چنانچہ کافی دیر ہو گئی تو وہ سمجھی کہ خلیفہ صاحب تو کسی بہت ہی کام میں مشغول ہوں گے میری ملاقات نہیں ہو سکتی تو کہنے لگی اچھا میں جاتی ہوں میں پھر کبھی آؤں گی ان سے مل لوں گی اس نے کہا اچھا کہنے لگی اچھا جب وہ خلیفہ صاحب آئے تو میری طرف سے ان کو مشورہ دے دینا کہ بھائی وہ گھر میں اس مزدور کو نہ آنے دیں گھر میں اس مزدور کو نہ آنے دیں اس نے کہا وہ کیوں کہنے لگے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ تیری طرف نرم نگاہوں سے دیکھتا ہے اس کہنے لگی کہ خدا کی بندی یہی تو خلیفہ صاحب میرے شوہر ہیں اللہ یہ وقت کے تھے یہ وقت کے حکمران تھے کہ جو اپنے گھر کے کام کرتے تھے اور لوگ ان کو گھر کا نوکر اور خادم سمجھا کرتے تھے تو زندگی ایسے گزری اولاد کو نیک بنایا جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لیٹے ہوئے تھے تو ان کا ایک ساتھی تھا دوست تھا کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا تو پہلے وہ لیٹے ہوئے تھے کہنے لگے اچھا مجھے اٹھا کے بٹھا دو پھر اوٹ لگا کر بیٹھ گئے فرمان لگے بتاؤ میں نے کیا ظلم کیا اس نے کہا کہ تم سے پہلے والے جتنے فرمان رواں آئے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بیت المال کے بڑے بڑی جائیدادیں وقف کر دیں اور خزانے اور ہیرے اور موتی جواہرات اور اور نہیں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے اور ان کی اولادیں ایش کرتی پھر رہی ہیں اور تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ بنایا تو ظلم نہیں وہ کہنے لگے سن اور ذرا غور سے سن کہ میں نے اپنی اولاد کو نیکی سکھائی ہے اور اولاد کی تربیت اچھی کی ہے اگر میں نے اولاد کی تربیت اچھی کی اور یہ نیک بنے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے وہ ویتول اور نیکوں کا سرپرست خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے تو اگر میں نے ان کو نیک بنا دیا ہے تربیت اچھی کے ذریعے تو میں ان کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں کے جا رہا ہوں تو میرا مجھے ان کا کوئی غم نہیں اور اگر یہ نیک نہیں بنے تو میں ان کی برائی کے اوپر ان کا معاون نہیں بننا چاہتا اگر یہ نیک نہیں بنے برے بنے ہیں تو میں ان کے برائی کے اوپر ان کا معاون نہیں بننا چاہتا عمر بن عبد الزیز بہت ہو گئے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ لیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ ہیں اسی لیول کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب عمر بن العزیز کے بیٹے جوان ہوئے اتنے لائق بنے کہ گیارہ بیٹے گیارہ مختلف جگہوں کے گورنر بنے ہوئے تھے گیارہ بیٹے گیارہ مختلف جگہوں کے گورنر بنے ہوئے تھے اور میں نے اسی وقت دیکھا کہ وہ پہلے فرما روا جو اولاد کے لیے بڑے ذخیرے چھوڑ کر گئے تھے ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ جامعہ مسجد کے دروازے پر کھڑے بھیک مانگ رہے تھے جو خزانے چھوڑ گئے ان کی اولادوں کو بھیک مانگتے دیکھا اور جو نیکی چھوڑ گئے ان کی اولادوں کو گورنر بنے ہوئے تو اصل تو اولاد کو یہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ لاتے ہیں یا برائی پہ تو دو باتیں ہیں جو انسان کے دل کو بدلتی ہیں ایک ماں باپ کی طرف سے اس کے اندر یا نیکی آتی ہے یا برائی آتی ہے اور دوسرا ماحول جس ماحول میں بچے کو رکھیں گے بچہ اسی ماحول سے لینا شروع کر دے گا لہذا بچوں کو گلی کا ماحول دینے کی بجائے یا اپنے گھر کا ماحول دیں یا کوئی نیک ماحول دیں مدرسے کا ماحول تبلیغ جماعت کا ماحول کسی اچھے پیر صاحب کی محفل مسجد کی محفل یہ اچھے ماحول اور اگر بچہ ان ماحولوں میں سے کسی میں آنا جانا شروع کر دے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ خیر کی بات ہی سنے گا اور آج تو حالت یہ ہے کہ بچوں نے آنا ہوتا ہے کسی نیک محفل میں تو ماں باپ سے چھپ کے آنا پڑتا ہے بیچارہ بہانے بنا کے آنا پڑتا ہے کہ جی ہم جا کہاں رہے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ چل جائے تو پتہ نہیں ماں باپ ہمیں پھر آنے ہی نہیں گے پابندیاں لگا دیں گے یہ حالت ہے اس لیے تربیت کے عنوان پر یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یا تو ماں باپ کے اثرات بچے کے اندر جو ہے ظاہر ہوتے ہیں یا پھر جس ماحول میں ہوتا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں ہم بچوں کو نیک تربیت دیں اور نیک ماحول میں رکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو باپ ہوتا ہے وہ بچے کے اوپر سے نیچے آنے کا سبب بنتا ہے یعنی عالم اروا سے روح اس دنیا میں آئی باپ جو ہے وہ بچے کے لیے اوپر سے نیچے آنے کا سبب بنتا ہے اور شیخ اس بچے کے لیے نیچے سے پھر اوپر جانے کا سبب بنتا ہے اس لیے شیخ کا اپنا مقام ہوتا ہے اور وہ باپ کے مقام سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے آدمی کیسے احسان اتار سکتا ہے اس کا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک قدم بھی اپنے رب کے قریب ہو گیا کس کے قریب ہوئے رب کے قریب کس کی قیمت ہو سکتی ہے کوئی اپنے رب کے قریب جو ایک قدم ہوا آپ بتائیے اس کا کوئی احسان اتار سکتا ہے نہیں اتار سکتا تو اس لیے یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے ہمیشہ اچھا ماحول بچوں کو دیجیے اور بچوں کی تربیت شروع سے اچھی کیجیے ماں باپ بچپن سے جو بچے کا رخ کر دیں گے اولاد اسی رخ کے اوپر چل پڑے گی جیسے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کانٹے کا کنٹرول ہوتا ہے نا کہ وہ کانٹے کو جدھر کر دیتا ہے اسی لائن پہ گاڑی چل پڑتی ہے یہ کانٹے کا کنٹرول ماں باپ کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے شروع میں ماں باپ اس کانٹے کا کنٹرول نیکی کی طرف کر دیں تو شروع سے بچے کے اندر نیکی بھر جائے گی شوق بھر جائے گا اور اگر شروع سے ہی یہ ہو تمنا کہ جی ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے بھئی کون منع کرتا ہے ڈاکٹر انجینئر بنانے سے ضرور بنائے مگر مسلمان تو پہلے بنائے نا یہ کہاں لکھا ہے کہ مسلمان بنائے نہیں اور ڈاکٹر انجینئر بناتے تھے اس بچے کو پہلے انسان بنائیے مسلمان بنائیے پھر اس کے بعد بزنس مین بنے ڈاکٹر بنے جو مرضی بنے انشاءاللہ دنیا آخرت دنیا پر ہوں گی آج تو انگریزی کے فکرے مائیں اپنے بچوں کو اس اہتمام سے یاد کرواتی ہیں جس اہتمام سے صحابہ کرام بچوں کو قرآن کی آیتیں یاد کروایا کرتے انگریزی کا لفظ بچہ بولے ماں بڑی خوش ہوتی ہے بچے نے انگریزی کا لفظ بولا تھوڑی عمر پڑی ہے انگریزی پڑھنے بولنے کے لیے اس وقت اللہ کا نام سکھاؤ کوئی آیتیں سکھاؤ جو حدیث پاک میں آتی ہیں کوئی کوئی نیکی کی بات اس کو کرو جب اپنی عمر میں جائے گا تو یہ سارے مضمون پڑے گا ایک انگریزی کیا سائنس پڑھے گا کمپیوٹر پڑھے گا جو مرضی پڑھے تو اس لیے بچے کو نیک بنانے کے لیے شروع سے کوششیں کی جائیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں مگر اصول یہی ہے کہ جو ماں باپ اپنا نمونہ چھوڑتے ہیں بچے اسی نمونے کے اوپر چلا کرتے ہیں ہمارے تعلق والے نے عجیب واقعہ سنایا کہ منگلہ ڈیم کے چیف انجینئر تھے تو ان کی عادت تھی کہ جب کوئی ٹیلی فون آتا اکثر ٹیلی فون حکومتی عہدے داروں کے ہوتے تھے لوگوں کے ہوتے تھے تو وہ ٹیلی فون اٹھا کر فوراً کہتے hello chief engineer Mangla Mangla یہ ان کی عادت خود واقعہ سنانے لگے کہ ایک دن میں نہ باہر نکل رہا تھا تو کہنے لگے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میرا چھوٹا بیٹا ڈھائی تین سال کا تھا کہنے لگے وہ بھاگا ہوا جا رہا ہے ٹیلی فون کی طرف اور اس نے جا کے ٹیلی فون کا کریڈل اٹھایا کام سے لگایا چیف انجینئر بنگلہ سطیک کے اب اس بچے کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن اس نے جو اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا یہ بچہ وہی کرتا چنانچہ ایک بچہ تھا باپ نے اس کو نیکی سکھائی نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت سکھائی ادب سکھایا تو یہ بچہ چھٹی جماعت میں ہونے ہار بچوں میں سے تھا اب بزم ادب کے لیے یا اینول فنکشن کے لیے تیاری کروانی تھی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسلامیات کے استاد کو کہا کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے کسی کو تلاوت کروائیں اور کسی کو نظم یاد کروائیں تاکہ ڈی سی صاحب نے آنے اس موقع کے اوپر یہ بچے پڑھیں ان کا بہت اچھا اب تلاوت تو ایک بچے نے کر لی ناپ کے لیے انہوں نے چار پانچ بچوں کو سلیکٹ کیا اور ان کو ناپ دی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا اور ان سب کو کہا کہ یاد کرو اور پڑھنا پھر جو تم میں سے بہتر پڑھے گا میں اس کو موقع دوں گا اب لوگوں بچوں نے یاد کیا جب ان کا ٹیسٹ لیا اسلامیات کے استاد نے تو اس نے دیکھا کہ جس کی آواز اچھی ہے وہ ذوق شوق سے نہیں پڑھ رہا جیسے پڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے بچے کی آواز اتنی اچھی تو نہیں مگر بڑی محبت سے پڑھ رہا ہے کہ سننے والے پہ اثر ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ چلو اس سے پڑھوا لیتے چنانچہ اس نے اس بچے کو کہا کہ تم پڑھنا خیر جب ڈی سی صاحب آئے اور تقسیم اسناد کا جلسہ تھا تو اس بچے نے پڑھا وہ ندیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بر لانے والے بڑا لوگوں نے اس کی اس نظم کو پسند کیا بہت پسند کیا ڈی سی صاحب نے جب تقریر کی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو آج استاد بچوں کی بات پر توجہ نہیں دیتے اور اپنا فرض ادا نہیں کرتے ان کا دیکھو ابھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے حالانکہ لکھنے والے نے لکھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا تو استاد صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ لکھنے والے نے کیا لکھا اور بچہ کیا پڑھا اب بات تو چھوٹی سی تھی لیکن استاد کی تو ساری محفل کے اندر کٹ گئی نا اب وہ کہنے لگے میں نے اس کو ایک دو دفعہ کہا بھی تھا کہ تم ایسے مت پڑھنا لیکن یہ اس نے پھر بھی ویسے ہی پڑھ دیا تو ایک قدرتی پیش آتا ہے طبیعت میں خیر بات آئی گئی ہوگی اب یہ بچے ساتھی میں چڑھ گئے ابتدائی دنوں میں سکولوں میں پڑھائی کیا ہونی ہوتی ہے ابھی تو ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنا ہوتا تو ابتدائی دن تھے تو ایک میتھمیٹکس کے استاد نہیں آئے تھے ان کے دو پیریڈ تھے ایک تفریح سے پہلے ایک تفریح کے پاس اب بچے میں جا رہے تھے ساتھی جماعت کے بچے ہیڈ ماسٹر نے اسٹاف روم میں دیکھا تو وہی اسلامیات کے استاد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ وہ ساتھی جماعت کے سیکشن میں چلے جائیں اور ذرا بچوں کے پاس وقت گزار لیں تاکہ یہ ادھم نہ بچائیں شور نہ کریں دوسری کلاسیں ڈسٹرب نہ ہوں ان کا بہت اچھا وہ کلاس میں آ گئے اب بات چیت ہوتی رہی استاد صاحب نے کہا بھی میں آپ سے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کچھ سوالات پوچھتا ہوں کچھ آپ بتانا کچھ میں بتاؤں گا وقت اچھا گزر جائے گا تو لبانے کا بہت اچھا کسی سے اس نے چھوٹا سا سوال کوئی پوچھا کسی سے کوئی پوچھا کسی سے کوئی پوچھا قدرتن جب اس بچے کی باری آئی تو استاد صاحب نے پوچھا کہ وہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے اب یہ بچہ کھڑا ہو گیا اور چپ بھائی بتاؤ پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے بچہ استاد کو بھی دیکھ رہے اور چپ بھائی گنگے ہو جی نہیں بولتے ہو جی ہاں بتاتے کیوں نہیں چپ اب استاد کے دن میں بات آئی کہ یہ لڑکا شاید زدی ہے کہ پہلے بھی میں نے اسے کہا تھا کہ والا پڑھنا اس نے والے پڑھا تھا اور بات نہیں مانی تھی اور اب میں بھری کلاس کے سامنے نام پوچھ رہا ہوں اور یہ نام نہیں بتاتا تو استاد صاحب کرسی چھوڑ کے قریب آ گئے کہنے لگے بتاؤ نہیں تو میں تمہاری آج کٹائی کروں گا بچے نے کہا بچہ پھر چپ اس نے کہا کہ تمہیں آتا ہے اس نے کہا جی تو بتاتے کیوں نہیں پھر استاد کو غصہ آیا اس نے جناب اس کے دو چار لگائے اور بچہ چھوٹا تھا جب اس کو لگائی اس کو کبھی مار نہیں پڑی تھی کلاس کا لائق ترین بچہ تھا اب بچے جناب اس کے آنکھوں میں سے آنسو ہیں رو رہا ہے بچہ اور دوسری کلاس کے بچے بڑا حیران ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کو نبی علیہ السلام کا نام نہیں بتاتا اور آتا بھی ہے اس کو اس سے تو توقع نہیں تھی ابھی استاد نے دو چار تھپڑ لگائے تھے کہ اتنے نے ہاف ٹائم کی گھنٹی بج گئی استاد نے کہا اچھا اگلے پیریڈ میں میں آتا ہوں اور میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں تم کیسے نہیں بتاتے اور یہ کہہ کے وہ تو چلے گئے باہر اور اس بچے بھی چلے گئے کچھ بچے جو قریبی دوست تھے وہ اس کے قریب آ کر جیسے سوگوار بیٹھتے ہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ زوروں و قطار رو رہا ہے اسے تکلیف ہوئی تھی اور زوروں و قطار روتا رہا روتا رہا بل آخر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ بچہ کلاس سے باہر آیا اور جہاں نلکا تھا ادھر جا کر اس نے اپنا ہاتھ دھویا اور فریش اپ ہو کے پھر یہ مغموم سا تھا اداس سا تھا واپس آ کے بیٹھ گیا اب جب اگلا پیریڈ شروع ہوا تو استاد صاحب ڈنڈا لے گیا اور کہنے لگے کہ اٹھ کھڑا ہو آج تو نہیں بتائے گا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں دیکھوں گا تیری ضد کیسے نہیں کی اب بچہ آرام سے کھڑا ہو گیا اس نے کہا بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا کیا نام ہے اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اس نے بتا دیا تو استاد نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا بچہ پھر چپ پہلے کیوں نہیں بتایا اچھا پھر اب استاد کے ذہن میں بات گئی کہ شاید کوئی وجہ ہو اس کی تو میں پوچھوں تو صحیح تو استاد اس کے قریب آئے اور اس کو پیار دیا اس کے ماتھے پہ گوسا لیا سینے سے لگایا اور اس بچے کو کہا کہ دیکھو میں تمہارا استاد ہوں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ کیا وجہ ہے تم کیوں نہیں پہلے نام بتاتے تھے اب تم نے بتا دیا تو بچے نے پھر رونا شروع کر دیا استاد بڑے حیران کیجیے کیوں رو رہا ہے پھر انہوں نے اس کو تسلی دی دلاسا دلایا مگر بچہ تو دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا بہت ہی درد سے رو رہا تھا کلاس کے دوسرے بچوں کو بھی رونا آ گیا آخر انہوں نے تسلی دی تو پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیوں رو رہے ہو تب اس بچے نے روتے ہوئے کہا کہ میرے ابو فوت ہو گئے اور میرے ابو نے مجھے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ بیٹا تم جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لینا تم باوضو لینا جب آپ نے پہلے مجھ سے نام پوچھا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا آپ مجھے جان سے بھی مار دیتے میں بے وضو نام نہ لیتا اب تفریح کے دوران میں وضو کر کے آیا ہوں آپ نے نام پوچھا میں نے نام بتا دیا جب باپ یوں تربیت کرتا ہے اولاد کی تو پھر بچے ان باتوں کے اوپر زندگی بھر جم جایا کرتے اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری اولادوں کو نیک بنا دے وہ آخر آواز رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تقر لنا وترحمنا لنكوننا من القاسرين رب يسر ورحمة جاوزا ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفاق والغنى اللهم إنا نسلك الأفضل والعافية في الدنيا والآخرة رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے حرموں کی پردہ پوشی فرما میرے مالک ہم بگڑے ہوئے ہیں ہماری تربیت فرما ہم بگڑے ہوئے ہیں ہماری اصلاح فرما میرے مالک ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہمیں اپنے در سے ضرور نہ فرما اے اللہ ہمیں اپنے در سے پیچھے نہ ہٹا میرے مولا ہم اے اللہ ہمیں اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما اور اپنی ناراضگی کی نظر سے محفوظ فرما رب قریب ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا گرمہ بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جب ہم اپنے بچوں کو بل بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے تعلیم پانے کے لیے اللہ ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما دائیں بائیں سے حفاظت فرما آگے پیچھے سے حفاظت فرما پر ان کا محافظ بن جا میرے مالک تو ان بچوں کا محافظ بن جا ان کو بری سنگت سے محفوظ فرما بری صحبت سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما ان بچوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دنیا اور آخرت کی نیک نامی کا ذریعہ بنا دنیا آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا رد کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما رد کریم جو کچھ مانگا ہمیں وہ بھی نصیب فرما مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما میرے مولا دلوں کے غم اور تفکرات کو دور فرما اور سکون عطا فرما اے اللہ نے کاری کا شوق عطا فرما ہمارے نفس کو نفس مطمئن نہ بنا اللہ تصویر قلب عطا فرما تزکیہ نفس عطا فرما میرے مالک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما جتنے حاضرین محفل مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما ارے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما میرے مولا یہ تیری رحمت کا مہینہ تیری رحمتوں کا خزینہ ہے پروردگار ہمیں اس کی رحمتوں سے بھرپور حصہ نصیب فرما میرے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما رب کریم ہم آپ کے در پر پڑے ہیں مولا دامن پھیلائے ہیں تیری رحمت کے طلبگار ہیں رب کریم رحمت کی نظر فرما اس رمضان کی ہر رات میں اللہ لاکھوں انسان جہنم سے بری ہوتے ہیں پر ہمارے بارے میں بھی برات کا فیصلہ فرما اللہ ہمارے لیے بھی چھٹکارے کا فیصلہ فرما اور رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اپنے مقربین میں شامل فرما جو ایمان والے ہمارے والدین اساتذہ مشائق رشتہ دار دوست دنیا سے چلے گئے ان کی مفرت فرما جن کی آپ نے مفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما اے اللہ جن دوست احباب یا ماں باپ یا استاد مشاہد کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اور وہ اس وقت موجود نہیں پروردگار ان کو بھی ان دعاؤں میں سے حصہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اے اللہ محض الفقیر اور جامع زینب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ اہل خیر کو متوجہ فرما اے اللہ اس ادارے کو تقوی پرہیزگاری والے لوگوں سے آباد فرما اور اے اللہ اس کو مینار نور بنا اور اس کے فیض کو پوری دنیا کے اندر پہنچا علی اللہ عزیز اللہ آپ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین